یہ مشہور ہے کہ جب تک اذان ہوتی اس وقت تک کھانا جاری رکھا جائے اس بات کا ادارہ اپنے ذہن میں کر لیں کہ اس میں وقت معتبر اذان ہو یا نہ ہو جب وقت ہو جائے تو افطار کر لیا جائے جب صبح صادق ہو تو سہری بند کر دی جائے اور اس میں نظام الاوقات میں کبھی کبھی ایک دو چار پانچ منٹ کا تک فرق ہو جاتا ہے کہ میری کھڑی کچھ کہہ رہی ہے آپ کی کچھ کہہ رہی ہے بلکہ جو حضرات تجربے کار ہیں اور دراز سے روزہ رکھ رہے ہیں کئی مرتبے ریڈیو سے افطار کے وقت کا اعلان ہوا اور افطار کا وقت نہیں ہوا ایک دو مرتبہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی غلطی ہوئی اور بعد میں کہا گیا کہ اعلان جلدی ہو گئے تو اس میں دو تین منٹ کی احتیاط بہت ضروری ہے اگر اس وقت شہری بند ہو رہی ہے ٹھیک پانچ بجے تو چار بج کے پچپن منٹ تک آپ آباری ہو جائیں فرض کیجیے کہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے چھ بج کے پینتیس منٹ پر تو دو تین منٹ اس میں اور بڑھا دیا جائے تاکہ جو شک اور شبہ کا پہلو ہے اس کا ارادہ ہو جائے اور روزے جیسی عظیم عبادت کی حفاظت ہو جائے اس کو ہم کچھ ذریع سی تفصیل اور اس کے بعد روزے سے متعلق نہ ٹوٹنے والی اس کو ہم بیان کریں ہوا یہ کہ ہمیشہ اذان کا وقت جیسے ہم شہری بند کرنے میں دو تین منٹ احتیاط کرتے اسی طرح علماء نے لکھا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے اس میں بھی دو تین منٹ کی تاخیر کی جائے اب چونکہ ہماری یہاں یہ رواج ہو گیا کہ بالکل روزہ بند ہونے کے فوراً بعد ہی اذان ہو جاتی یہ عام طریقے سے رواج ہے حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ روزہ بند کرنے کا جو وقت ہے دو تین منٹ کے بعد اذان لیکن اب مجھے بتائیے پھر دو تین منٹ کے بعد اذان ہو تو جب تک لوگ کھاتے رہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کا روزہ چلا جائے گا اس لیے ہم بھی صرف نظر کرتے ہیں کہ وقت پر اذان ہو جائے لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی روزہ جو ہے وہ بند ہو گیا کھڑی معتبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کبھی کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرما کر کہ اذان کہہ دو تاکہ لوگ شہری کے لیے جاگ جائیں کبھی کبھی شہری میں جگانے کے لیے بھی اذان کہی جاتی جیسے آج مدین میں تحجد کے موقع پر بھی اذان ہوتی جیسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی لیکن ہماری بات ہے کہ لوگ تحجد پڑھ لیں اس کی اذان ہوتی تو کبھی کبھی اذان لوگوں کے شہری کے جگانے کے لیے بھی ہوا کرتی عام طور پر یہ نئے جو موسیقی نکلے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دے ساری قوم کا بیڑا غرق کیا منسوخ مسائل کا انکار کرتے صحیح حدیثوں کا انکار کرتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب وہ سفید اور کالا ڈورا جو ہے جب تک وہ اجالے سے ممیز ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک شہری جاری رہے کیا مطلب کہ سفید اور کالے ڈورے کو ایسے ملا کے رکھیں کہ پتہ لگ جائے کہ یہ سفید یہ کالا ہے تو اب جب یہ ممیز ممتاز ہو جائے تو اب صبح شادی ہو گئی شہری کا وقت جو ہے اب ختم ہو گیا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے یہاں سفید اور سیاح سے آسمان کی سفیدی مراد ہے نہ کہ کالے ڈوری کی سفیدی مراد جب بھی کوئی قرآن کی آیت ہو تو ہم اس کو حضور کے ارشاد کی روشنی میں دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کیا اس کا معنی کیا ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کبھی گمراہ نہیں گمرانے ان وہ انا لہو نہ حافظ ہم ہی نے قرآن مجید نازی کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ جیسے قرآن مجید محفوظ ہے کسی طرح اس کی مانا اس کا مفہوم اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے ورنہ صحابہ کرام آیتوں کی تفسیر بیان نہیں کرتے تو اس دورے سے مراد یہ دورہ نہیں سمجھے یہ آسمان کی سیاہی اور سفیدی اس سے مراد ہے اور وقت معتبر ہے یہ تو اللہ کرم فرمائے کہ ہمارے اکابر علماء جو علم توقیف کے اتنے ماہر گزرے اتنے ماہر کہ جب گھڑیاں ایجاد ہوئیں تو انہوں نے یہ شمسی نظام کے پورے نظام کو اس گھڑیوں کے اوقات میں ڈھال کر امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ابیزان گرامی کے نامی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا نہیں سمجھا یہ جس کے آویدن ایسے کسی عالم دین نے کر لیا کہ کب دلو ہوگا کب ہوگا بالکل نہیں بالکل اسی طرح طلوع غروب ہوگا بلکہ ہم نے مفتی سید افضل حسین صاحب ہم نے دیکھا علامہ مضح الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے ان کی زیارت بھی کہنے اور پاکستان آ گئے ایک عرصے تک یہاں رہے شیخ الحدیث آپ اتنے ماہر تھے کہ ان کے پاس بیٹھ جائے دنیا کے کسی شہر کا نام بغیر نقشہ دے اللہ نے وہ ملکہ ان کو تھا دنیا کے کسی شہر کا نام لے دے تو مفتی صاحب اسی وقت حساب نکال کر بتا دے کہ شہر میں طلوع آفتاب اتنے بجے ہوگا غروب اتنے بجے ہوگا ظہر اتنے بجے ہوگی اثر اتنے بجے ہوگی پورا وقت نکال کر کے بتا دیا کرتے تھے کسی آکسفرڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے یہ ہمارے یہاں دین میں یہ جو ہے کیا نام ہے توقیف کا نظام فلکیات کا یہ بہت عروج پر تھا اس کے بعد مقوط ہوتا چلا گیا ماہرین کس کے جنہوں نے یہ نظام الاوقات جو ہے یہ نکالا ہے اس پر ہم مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی تقریب ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ تعالی نے لکھی کتنے ماہرین اس کے گزرے لہذا جو کیلنڈر آپ کے پاس ہے احتیاط شہری میں دو تین منٹ پہلے افطار میں دو تین منٹ کے بعد تاکہ روز میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو تو اس لیے کیلنڈر گھر میں رکھی اور آج جتنی سہولت میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے وقت میں اتنی سہولت کبھی نہیں ہر شخص کے ہاتھ میں کھڑی ہے ہر شخص کے گھر میں کھڑی ہے ہر شخص کے یہاں ٹی وی اور ریڈیو میں پتا چل جاتا کہ بھئی یہ افطار کا وقت کب شروع ہوا شہری کا وقت کب ختم ہوا اب آئے اس میں احتیاط یہ پہلی بات ہے جو اصولی مسئلہ ہے روزے اب آئیے چند غلط فہمیوں کا ادارہ عموماً لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قہ ہو جائے الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا حالانکہ شرم کتنی ہی بڑی طے ہو جائے منہ ہر کے کیوں نہ ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کب ٹوٹے گا جیسے ایک آدمی کو جس کو ابن کہتے ہیں سفرا بے چینی سینے میں جلن ہو نظام میں ہاضمہ جب خراب ہو جائے تو کھٹی میٹھی ڈکاریں آنے لگ جاتی تو بے چینی جب ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کھایا اس کو نکالنے کے لیے حلق میں انگلی کر کے اس طریقے سے زبردستی طے کرتے ہیں تاکہ یہ ماندہ جو سینے میں پریشان کر رہا اس کو ابل دیا جائے اس کو نکال دیا جائے جان کر کے جو قے اور الٹی کریں گے وہ اگر منہ بھر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا اب خود اگر طے یا الٹی ہو جائے تو کبھی بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے وہ الٹی کتنی ہی بڑی ہاں اب اس میں جو طے ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ایک تو ہے الٹی خالے ستن و سفری جس کو ہم کہیں بلغمی اور ایک ہے وہ ہے کہ جس میں اناج جو کچھ آپ نے کھایا وہ میدے میں پہنچ گیا اور اس سے اور کر کے نکلا یہ دو قسمیں تو اس میں جس میں کہ اناج وغیرہ جو آپ نے کھایا جس کی اگر الٹی ہوئی اور الٹی ہونے کے بعد یہ منہ میں کچھ اشیاء جمع ہو گئی اس کے بعد اگر آپ نے منہ میں آنے کے بعد اس کو نگل لیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے کہ منہ میں آنے کے بعد حلق سے حلق ہی کے نیچے اتر جائے جس میں آپ کن ساریں گے بھی تو کچھ نہیں نکلے کہ کچھ نکلنے پر قدرت ہی نہیں ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا روزہ کب جائے گا کہ جب الٹی یا طے آئی منہ میں کوئی چیز آئی اور آنے کے بعد اگر آپ اسے نگل گئے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری صورت جو خالص وطن پے کی بلغمی ہے بلغمی پے اگر آ جائے منہ میں اس میں اناج نہ ہو خالی وطن بلغم تو یہ بلغمی پے کو اگر نگل جائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں اناج یا کھانا پینا جو آپ نے کھایا وہ اس میں نہیں ہوتا اس لیے ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلرمی تے اگر آ جائے کسی طرح کسی آدمی کو نزلہ ہو رہا تو وہ سانس کے ذریعے سے نزلے کو کھینچ رہا اور کھینچنے کے بعد نکل جائے جیسے بلغمی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے نزلے میں اگر ناک میں پانی آ جائے اور اس کے بعد وہ اگر اس کو کھینچ لے اور نکل جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک اگر منہ میں آ جائے اور اس کو نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے اس لیے آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ روزے میں تھوکنے کی کثرت کرتے ہیں جہاں دیکھو وہاں تھوکے یہ بھی برا مت مانی ہے ہمارے یہاں بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے جس بہترین سے بہترین فلیٹ میں آپ چڑھیں تو آپ کو کونا تھوک اور باندھ کے ملبے سے بھرپور آپ کو ملے گی اور ہماری کچھ عادت یہ بن گئی ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر ذہن کو ایسی ابیت پہنچاتی جہاں آپ دیکھیں کہ وہاں لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے تو وہاں تو ضرور تھوکیں گے یا لکھا ہو کہ تھوکنا منع بلکہ بہت سارے ایسے فنکار ہیں کہ لفظ تھوکنا منع ہے تو منع کو مٹا دیتے ہیں کیا ہوگا یہاں تھوکنا ہے یہ ہوتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ آپ گزرے یہاں تو ایک بیماری یہ ہے کہ جہاں پیشاب ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں لوگ وہاں لکھا ہوا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے وہاں تو ضرور کریں اور پھر ایک حرکت یہ کہ منع کو مٹا دیں گے تو یاد دکھ گا کہ یہاں پیشاب کرنا ہے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو عادتیں پڑ گئی غلط قسم کی لوگ ہمارے ماحول ہماری حالت کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں ایک خوفناک چیز کہیں لگ جائے تو آپ نے دیکھا کتنی تباہی کتنی بربادی ہوتی ابھی آپ نے دیکھا یہاں سمندر کے کنارے بلڈنگ میں لگی ہمارے پاس تو آگ بجھانے کے ذرائع نہیں کتنی پریشانی ہوتی باہر ممالک میں ہم نے دیکھا انہوں نے یہ نظام ایسا بنایا کہ جیسے ہی دھواں شروع ہوگا تو وہ ایسے حساس آلات لگے ہوئے ہیں کہ جیسی دھواں ان تک پہنچے گا خود بخود جناب وہ پائے والے نل کے یہ کھل جاتے ہیں تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جائے بلڈنگ کو جائے وہ نل کے خود بخود کھل جاتے ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کتنا شاندار ان کا کام ہے اگر اس پر لکھا جائے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے سگریٹ جو سیڑھی پر چڑھیں جہاں یہ آلہ لگا ہوا سگریٹ کش لے کر کے کر کے اس میں پھوکے جہاں ہوا پہنچے تو نل کے کھل جائیں اب وہاں پھونک کر لیجیے سارے فلور کے نل کے کھل گئے کہ چلیے صاحب لگتا ہے کہ آگ لگ گئی یہ ساری حرکتوں نے ہمیں دنیا بھر میں رسوا کر دیا آپ اندازہ لگائیے کہ تربیت کا ایسا فقدان کسی کو سمجھا تو بھی اچھا نہیں لگتا اور سمجھائیں تو کیا سمجھائیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بات اور عرض کر کے آگے چلتا ہوں عموماً کہا جاتا ہے صاحب دیکھیے انگریز کتنا وقت کا پابند ہے کیسا معاملہ ہے اس کا کسی کو اذیت و تکلیف نہیں ہر شخص کی مدد کرتا ہے وغیرہ کو بھی ہم بیان کرتے تھے مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ان سب پر پاری فرما جس قوم میں جس برادری جس قبیلے میں جس وطن میں جس طریقے میں جو خوبی تم دیکھو یہ خوبی تمہاری ہے تم سے کھو گئی دوسرے لوگوں نے اٹھا لی یہ خوبیاں تو اسلام کی یہ خوبیاں ہماری جو ہم سے کھو گئی یہ اورات گم گشتہ ہے جو دوسرے لوگوں نے اٹھا لیے اور ہم سے یہ چیزیں جو ہیں وہ گم گئی ان کی اچھائی نہیں یہ تو ہمارے مذہب کی اچھائی ہے کہ جس پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا دوسرے لوگوں نے اس کو اپنا دیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ تھوکنے کا یہ کہ جہاں جی چاہے وہاں تھوکیں گے پان کھا کر تھوکیں گے ہم تو جب راستے میں چلتے آپ نے بھی تجربہ کیا ہو کہ بس میں بیٹھے ہو آدمی منہ میں پورا ملبہ اس طریقے سے گراتے ہیں کہ موٹر سائیکل والے کی تو خیریت نہیں ہوتی جو بیچارہ جائے آپ ہم بھی بچتے نہیں یہ ساری برائیاں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کامن سینس کی بات اس سے بچنا چاہیے ہم اور آپ تو مسلمان ہمارے ان کے یہاں تو یہ مذہبی نہیں بلکہ اخلاقی اقدار ہوں ہمارے یہاں یہ ساری اقدار مذہبی جو نبی کریم علیہ السلام سلام کی دی ہوئی ہے تو ہمیں کتنا اس سے بچنا چاہیے تھوکنے کا انداز اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ منہ کے نظام کو ایسا شاندار رکھا کہ آپ اگر روٹی کا نوازا کھائیں تو جب تک اس میں تھوک کی آمیزش نہ ہو آپ کے گدے سے نہیں اترے گا آپ اگر طبی اعتبار سے دیکھیں تو آدمی کا روزانہ اس کے منہ میں تھوک آنا اس پر نکل نکل لینا کم سے کم کہتے ہیں یہ دو ڈھائی کلو کا پروسیس ہے کتنا نظام ہے اب آپ تھوک رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوک نکلنے روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم نے فکری کتابوں میں یہ پڑھا کہ زیادہ تھوکنے سے روزہ مکرو ہوگا آدمی پسند نہیں کرتا جہاں دیکھیں وہاں تھوکنے زیادہ تھوکنے سے جو ہے وہ وہ روزے میں علما نے اس کو مکرو لکھا تو تھوک کو نگل جانے سے روزہ نہیں تھوکے گا اب آئیے تھوکنے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ہمارا دین کس قدر مکمل ہے کہ ایک ایک بات اس میں رکھ دیا گیا رضی تو الاسلام دینا ایسے مکمل ہوا تھوکتے وقت فرض کیجیے کہ تھوکنے کی طبیعت چاہ رہے اس میں قبلے کو بھی دیکھا جائے ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی قبلے کی سمت نہ تھوکا جائے بظاہر آپ کے سامنے قبلہ نہیں ہم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی قبلہ تو ہمارے سامنے بھی نہیں لیکن سمت قبلہ ہے یا نہیں جس کو ہم سمت قبلہ میں نماز کے شرائط میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں تو قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکنا یہ قبلے کی بھی سخت بے ادبی ہے کہ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف تھوکا جائے اچھا یہ بے ادبی بلکہ حدیث شریف میں کہ قبلے کی جانب جو منہ کر کے تھوکے تو کل قیامت میں اس کا تھوک اس کے پیشانی میں رکھ کر کے کل قیامت میں اسے لایا جائے گا اتنی بڑی رسوائی ہوگی اور علماء نے فرمایا کہ تھوکنا تو یہ زیادہ یعنی انتہائی جرم کوئی آدمی اپنی نشست مستقل قبلے کی طرف بیٹھنے کی بنا لے جیسے آپ ذرا دفتر میں جغرافیہ ملاحظہ فرمائیں آپ کا باتھ روم آپ کا دفتر ایسا نہ ہو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ باتھ روم میں بیٹھ منہ بھی نہیں کریں پشت بھی نہیں کریں دونوں منع جہاں آپ کی کرسی اور ٹیبل ہے وہاں کا جغرافیہ دیکھیے کہ مستقل آپ نے کہیں نشیش قبلے کی طرف تو نہیں کر لی علما فرماتے ہیں کہ اگر مستقل کوئی آدمی قبلے کی طرف پش کر کے بیٹھنا اپنی عادت بنا لے تو وہ بینائی سے محروم ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا وہ آدمی جو قبلے کی طرف بیٹھتی خوش کر کے بیٹھنا اپنی عادت بنا لے صحابہ کرام مریدوان کے دور میں ایک واقعہ ہوا ایک صاحب نے غلطی سے قبلے کی جانب تھوک دیا وہ نماز پڑھاتے تھے علی مریضوان نے جب حضور سے شکایت کی کہ انہوں نے قبلے کی جانب تھوک دیا حضور علیہ سلاد وسلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمائی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے منع کیا تو وہ حضور کے دربار میں آئے کہ کیا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا تمہاری شکایت یہ آئی کہ تم نے تبلی کی جانب دھوکا تو اس لیے روزے میں اس سے پرہیز کیا جائے تھوکنے وغیرہ سے تھوکے نگلنے سے اور اس سے گویا ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شہری کھانے کے بعد کچھ اجزاء دانتوں میں رہ جاتے کوشش یہ کی جائے کہ شہری کھانے کے بعد حلال کر لیا جائے اور افطار میں بھی خلال کر لیا جائے تاکہ نماز میں جو چیزیں کہیں کونے کھانچے میں رہ جائیں اس سے آپ کو پریشانی نہ لیکن کوئی باریک ذرات اگر کہیں ہیں اور اس میں سے کوئی شخص اگر اس کو نکل جائے جو بہت ہی باریک ہوں جیسے گوشت کے ذرات ہوں یا روٹی وغیرہ کے ذرات اس کو بھی اگر نکل جائے اس میں بھی روزہ ہی ٹوٹے گا روزہ ٹوٹے گا جب جبکہ وہ کتنا ہی ذرہ برابر اس کو منہ سے نکالے منہ سے نکالنے کے بعد اب اگر اس کو نکل جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یہ فیل اس نے جان کر کے کیا اسی طریقے سے نماز کو محفوظ کرنے کے لیے بھی جیسے کہ کہا گیا کہ کوئی کھانا وغیرہ کھائے کچھ بھی نماز کا وقت آپ باوضو ہو تو کم سے کم کلی کر دیا کریں تاکہ حالت نماز میں کوئی چیز آپ کے دانتوں میں آئے اب نکالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اور اس کی ایک مقدار ہے اس کے مسائل میں بیان کریں ہم کو اس کو اگر نگل لیا جائے تو اتنی مقدار اگر منہ میں ہو تو اس سے نماز کا فساد بھی ہے بسا ہوتا ایسے مختصر ذرات مثلا مسواک کر رہے ہیں مسواک میں کوئی ذرا رہ گیا وہ نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ابھی شریف میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ تر مسواک جو گیلی اس میں نسبتاً جو مسواک آپ استعمال کرتے ہیں تازی مسواک میں ذرا مزہ زیادہ ہوتا اس میں تلخی ہوتی جو پیلو کی مسواک اس میں کچھ مٹھاس بھی ہوتی تو یہ نئی مسواک کو جب آپ چاہیں تو اس میں تلخی اور کچھ مٹھاس اور کچھ تیز بھی ہوتی تو ایسی صورت میں کیا ہے کلی کرنے کے بعد یہ تازی مسواک جو ہے اس کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مسواک استعمال کرنا چاہیے اور یہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسواک کا کرنا وضو کی سنتوں میں سے ہے اور کبھی انشاءاللہ ہم وضو وغیرہ کا بیان اس کی تفصیل بیان کریں کہ ہمارے مشاعر نظام بہت زیادہ مسواک کیا کرتے بلکہ بعض بزرگوں کے واقعات ہم نے پڑھا جیسے کاتب اپنے کان میں قلم رکھتا ہے اسی طریقے سے وہ مسواک رکھ لیا کرتے تھے کہ جب بھی موقع ہو اگرچہ ان کا وضو ہے لیکن بار بار وہ مسواک کیا کرتے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں جو جس وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ مسواک کر کے وضو کرنے میں نماز کا ثواب بغیر مسواک والی نماز کے کئی درجے اس اس پر کو برتری ہے کئی درجے اس کا زیادہ ثواب ہے البتہ مسواک تو جائے میں لیکن یہ ٹوٹ پیس منجن وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے نئے جو محققین ٹی وی وغیرہ پر آتے ہیں تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کسی نے کہا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا کرنا بھی جائز حالت روزن اب ٹوتھ پیسٹ کا جو مادہ جو ٹوتھ پیسٹ برش میں لگا کے کرتے ہیں اس میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ اجزا ضرور پیٹ میں چلے جائیں اسی طرح منجن جو پاؤڈر قسم کا ہوتا ہے وہ اگر آپ استعمال کریں تو یہ نیوی بھی ان ذرات کا غالب گمان یہی ہے کہ وہ اگر سوپ کے ذریعے سے پیٹ میں چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے کہ یہ جو برش اور ٹوٹ پیس ہم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی کچھ ادویات کچھ اجزا کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں مانا کہ شاید دانتوں کے صاف کرنے کے لیے ہوں یا دانتوں کے میں جو کیڑا ہے اس کے لیے مفید ثابت ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس میں بھی گمان غالب یہی ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ اجزاء اس کے ضرور اندر چلے جائیں گے اب اس کے ہم پچھلی مسائل سے مثال دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی تمباکو کھاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ یہ ٹھیک ہے جائز ہو جائیں تو اگر وہ تمباکو کہیں رکھ کر یا نسوار تھوڑی دیر رکھ کر اور اس کے بعد اس کو نکال دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سارے علماء کہتے ہیں کہ تمباکو اگر منہ میں لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نسواں اگر منہ میں لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ بھی جائز ہوگا کیونکہ ہمارے طوفان نے برس برس تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ اس کے اجزا جو ہیں وہ ضرور اندر چلے جاتے ہیں لہٰذا منجن سے اس سے ان سب سے پرہیز کیا جائے ٹوٹ پیس وغیرہ اگر آپ یہ ٹوٹ پیسٹ اور برش اس پر اگر آپ کہتے پڑھیں تو ہم نے ڈینٹسٹ کے ماہرین سے یہ بات پوچھی وہ کہتے ہیں اصل میں کہ ninety five percent ninety eight percent اس میں کام ہے صرف برش کا دانتوں کو صاف کرنے کے لیے اب چونکہ خالی برش کیا بھی جائے اس لیے اس کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ لگا دیا جائے یا بیس روپئے کا کہ بھائی چلو اس کو لے کر کے اس میں لگا لیکن اس میں زیادہ تر کام تو برش ہی کا اگر واقعی دانت کچھ اتنے زیادہ میلے یعنی کاٹنے ہو تو آپ بغیر ٹوتھ پیسٹ کے خالی برش استعمال کر لیں اور اس کے بعد مسواک بھی استعمال کریں تاکہ آپ کو مسواک کا سوا بھی ملے اور کا احتیاط بھی ہو جائے ایسی تمام قسم کی ادویات کو منہ میں ڈالنے سے پرہیز کیا جائے مثال کے طور پر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ کہیں سالن پکڑا ہو شوہر ہو آج کل ذرا خواتین شکایت کرتی کہ شوہروں کا مزاج بہت زیادہ گرم ہو گیا کہ صاحب اگر ذرا سا نمک کم ہو جائے نمک بڑھ جائے تو بیگم کی پٹائی ہو جائے کہیں ایسا اگر مسئلہ ہو تو اس کے سالن کے نمک چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر نگلے نہیں کلی کر کے نکال لے اگر سالن پکڑائے کوئی اور چیز اگر چکھنے کا ہو صرف چکھنے سے روزہ نہیں جائے گا اندر نگلنے سے اس سے بچا جائے اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا یہ تمام چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ان شاء اللہ تبارک و روزے کی حفاظت ہوگی اور دو باتوں کا پھر خاص خیال رکھیں جن میں فرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا ایسی صورت میں اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا روزے ہی کا تو دن گزارے اور وہ ٹوٹنے پر اس کا ایک روزے کا ایوز جو ہے وہ ایک ہی روزہ ہوگا بشرطی کہ خود نہ توڑے ورنہ اس میں کپارا ہوگا جہاں جہاں استطناح ہیں ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جن کا ذکر ہم نے کیا ان شاء اللہ تبارک کا مطالعہ کل ہم کسی اور عنوان پر گفتگو کریں گے ضرورت کے مطابق مسائل ہم نے بیان کر دی ایک مسئلہ اور رہ گیا وہ یہ تھا کہ انجیکشن کا لوگ عموماً سوال کرتے ہیں انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں علماء کی اکثریت نے یہی فتوا دیا کہ انجیکشن اگر ضروری ہے تو اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا فتوا یہی ہے جو فتوا مستفیہ کے مقدمے میں موجود اور فتح ہند بہت بڑے علامہ گزرے ہندوستان کے مفتی جلال الدین صاحب امجدی ان کا بھی یہی ہے ابھی حالیہ بریلی شریف فتح بریلی شریف جب چھپ کر آیا کچھ ہی مہینے پہلے اس میں بھی اسی کو بیان کیا گیا کہ اگر روزے کی حالت